ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا ربیہ کہتے ہیں کہ مجھے سعد بن عبادہ کے بیٹے نے خبر دی کہ ہم نے سعد رضی اللہ عنہ کی کتاب میں لکھا پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تینتالیس یہ حدیث صحیح ہے